واسطے یاد رکھا ہے جی درود پاک ہے نا سنت پاک صحابہ ہے جیڑا درود پاک دا ویر یہ بالکل ایسا کیتا گیا سوفیا دا طریقہ ہے جرا زور پڑھانا ہے خوشامد بھی یار اگلے آخر بابا یہ سنی نہیں خیال آ بھی بندے سنو آخو یہ سننی ہے بابا سلاح سلام پڑھتے واہ بھی نہیں ہوں کوئی سلاح سلام پڑھان معیار نہیں واہ بھی اب سنی آتا تو سلاح سلام جی معیار ہے ہوں لکمان ووٹ میں پڑھتا کھڑا سلاح تو سلام لے کا یا رسول اللہ ووٹ جو گھنے بریندے کنو گناہ مراد پڑھتا کھڑا یہ معیار نہیں معیار عقیدہ ہے یہ چیزیں جی ہیں نا یہ وہابی لوگ کر دے مسجد کھسی ہوئے سارے ذہن ہے غلط غلط گل ہی پا دے تو بلا سا نقصان کھان دے ہوں واہ بھی جیتا وے امام وہ پہلے سلام سلام شروع کر دیں ازانے میں جیلے آہستہ آہستہ وہ اپنی واہ بھی ہاتھ لینا پھیلیں پھیلیں جیلے بھی سو تکڑا سی گیا بلا ہوں کھارا مچے کی کھسی کرے ہوں ہوں کھسے دے سلاد کیوں ملا عمل ہے تو نقصان دیں دے دے ولی دا عمل دین کو نقصان نہیں دینا ولی دی کوئی گال ہے دیکھو کوئی بات مذہب رستہ نہیں کھین سکتا دسو اقبال کے شعر ان کوئی بات مذہب کو رستہ مل دکھا لے باپ کو شیعہ کو نظر نظر کو یہودی کو مرزائی کو اقبال کے شعر جو کئی بندہ بد مذہب پیدا اٹھا دکھا لے دکھا سکتے کی ہے جنی ولایت کی نشانی ولی ملا میں